قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفر رحيم وقال أيضا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية أخرى من عمل عملا ليس عليه رواه مسلم في صحيحهما معزز مكرم سامعین گزشتہ سات ہفتوں سے آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ نماز محمدی صحیح احادیث اور اقوال اہل کی روشنی میں بیان کیا گیا تھا لیکن حق یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا موضوع ہی ایسا ہے کہ اس پر جتنا بھی ذکر کیا جائے وہ کم ہے کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور آپ کی عبادت سے متعلق بات تھی لیکن چونکہ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور رجب کے اس مہینے میں بھی اور دیگر مہینوں کے طریقے سے ہمارے ملکوں کے اندر ہمارے بہت سارے مسلمان کلمہ گو ایسے اعمال کرتے ہیں جن اعمال کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے صحابہ کے عمل سے سب صالحین کے شیوا سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے آج کے خطبے میں ماہ رجب کے اندر کی جانے والی چند بدعات کا ذکر ہم آپ کے سامنے کریں گے اس سے پہلے میں المخوذ کیمپ کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے الحمد مسجد کی صفائی اور اس کی ستھرائی کا بےحد خیال رکھتے ہوئے مسجد کی پینٹنگ بھی کی اور کارپیٹ بھی چینج کیا اور مائک بھی مجھے لگتا ہے چینج کیا گیا ہے کیونکہ لوگوں نے مجھے ٹیلی فون کیا تھا اور مائک کہاں ملتا ہے دمام کے اندر اس کے تعلق سے انہوں نے معلومات حاصل کی تھی میں نے ان کو ایڈریس بتا دیا تھا تو امید ہے کہ مائک بھی چینج کر دیے ہوں گے لوگ یا کر دیں گے یہ تمام چیزیں مسجد سے محبت پر دلالت کرتی ہوں ان کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دی سے ممان اللہ بیت اللہ بیت البید الجنہ جو اللہ کے لیے گھر بناتا ہے اللہ اقبام اس کے لیے جنت کے اندر محل بناتا ہے وہ شکریہ کے مستحق ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے خیال رکھا مسجد کا خیال رکھا صفائی ستھرائی کا خیال رکھا اور الحمد للہ نئی چیزیں کارپیٹ وغیرہ ڈالی اللہ تعالیٰ ان کے مال میں ان کے لسٹ میں برکت آ فرمائے اور اللہ رب یہ محبت ہمیشہ ان کے دلوں برقرار رکھے یہ شکر ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں برقرار رہتی ہیں لہذا جس کی طرف سے بھی ہمیں کوئی چیز ملے اس پر جہاں اللہ تعالیٰ کا حقیقی شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ حقیقت میں منعقد نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے وہ مصلو الاسباب ہے کسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کوئی کام کرواتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے جو کسی نعمت کا کسی خیر اور بھلائی کا ہمارے لیے ذریعہ بنتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے مال میں ان کے میں برکت فرمائے اللہ خیر جزا میرے بھائیوں ہمارے معاشرے میں ہمارے ملکوں کے اندر ماہ رجب کے اندر جو بدعت کی جاتی ہیں انہیں میں سے ایک بدعت ہے اس مہینے کے اندر کثرت سے عمرہ کرنے کی بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر عمرہ کرنے کی کچھ فضیلت ہے حالانکہ اس مہینے کے اندر عمرہ کرنے کی کوئی فضیلت ہمارے بھی نہیں بیان کی ہے یہ مہینہ عام مہینوں کے طریقے سے ہے اس مہینے کی فضیلت صرف ایک ہے اور یہ کہ مہینہ جو اللہ نے بنایا ہے رجب کا مہینہ یہ حرمت والا مہینہ ہے بارہ مہینوں میں چار مہینے حرمت والے ہیں اللہ نے سور توبہ کے اندر فرمایا ان عدت شہور ان دلہ شاہ فی کتاب اللہ یو مغل کا سماط و زمین ہے اربات اسی دن سے جس دن سے اللہ نے آسمانوں کو زمینوں کو پیدا کیا ہے سال بارہ مہینے کا ہوتا ہے یا بارہ مہینے ہوتے ہیں ان بارہ مہینوں میں چار مہینے حرمت والے حرمت کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں کے اندر جنگ کرنا لڑائی کرنا حرام ہے اور یہ ہمیشہ سے چیز ہے اس لیے زمانۂ جاہلیت کے میں بھی ان مہینوں کی تعظیم کرتے تھے اور ان مہینوں کے اندر لڑائی کرنے سے گریز کرتے تھے یہ اور بات ہے کہ ان کے ہاں ایک نئی چیز پیدا ہو گئی تھی اور نئی چیز کیا تھی وہ یہ تھی کہ اگر اس ان چار مہینوں میں سے کسی مہینے کے اندر جنگ کرنا چاہتے تو اس مہینے کا کوئی اور نام دے دیتے وہ مہینے کا نام جس مہینے کے اندر جنگ کرنا حرام نہیں ہے اور اس کے بعد جو مہینہ آتا اس مہینے کا یہ نام دے دیتے تھے اس کو نسی کہا جاتا ہے نسی کا مطلب یہ ہے کہ عدل بدل کر دیتے تھے تقدیم اور تاخیر کر دیتے تھے ان کے اس عمل سے جو مہینوں کی ترتیب ہے وہ مہینوں کی ترتیب باقی نہیں رہتی تھی مہینہ آگے پیچھے ہو جاتا تھا مہینہ آگے پیچھے ہو جاتا تھا تو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اس کی مدمت فرمائی تو جو بارہ مہینے ہیں ان بارہ مہینوں میں چار مہینے حرام ہیں کون چار مہینے حرام ہیں جن میں قتال کرنا لڑائی کرنا حرام کر دیا گیا ہے قرآن میں اس کا کہیں ذکر نہیں ہے نہ نہ سراہتن کہیں اللہ نے نہیں بیان کیا کہ چار مہینے کون ہیں جن کے اندر لڑائی کرنا آ رہا ہے یہ بات ہمارے نبی نے حدیثوں کے اندر بیان کی ہے حدیث بھی اللہ ابال کی طرف سے وہی ہے حدیث بھی اللہ کی طرف سے وہی ہے حدیث میں الفاظ ہمارے نبی کے ہیں معانی اللہ ابرالن کی طرف سے لیکن دونوں اللہ ابرالن کی طرف سے دونوں پر ایمان لانا اور دونوں پر ایمان ایک جیسا ہوتا ہے دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں ہے اللہ کے اللہ انی عطر مجھے قرآن بھی دیا گیا قرآن جیسی دوسری چیز بھی دی گئی وہ دوسری چیز کیا جو آپ کو دی گئی حدیث دی گئی اللہ آپ نے طرف سے کچھ نہیں کہتے وہی کہتے جو اللہ اب کی طرف سے وہی آتی ہے تو آپ نے حدیثوں کے اندر فرمایا یہ وہی کی دوسری قسم دونوں وہی دونوں اللہ اب عالم کی طرف سے ہیں تو حدیث کے اندر آپ نے فرمایا کہ چار مہینے حرمت والے کون سے ہیں قرآن کے اندر کہیں نہیں بیان کیا گیا ہے اس لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے حدیث کے بغیر کوئی قرآن کو نہیں سمجھ سکتا ہے نہ کوئی دین پر عمل کر سکتا ہے دین کا اکثر حصہ حدیثوں کے اندر ہے اس لیے قدم قدم پر ایک انسان ایک مسلمان حدیث کا محتاج ہے حدیث کے بغیر انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا اس کے ساتھ میں ذرا برابر دین پر عمل پیرا نہیں ہو سکتا وہ اگر کوئی انسان حدیثوں کو چھوڑ دے تو حدیث بھی وہی ہے یہ بھی اللہ اقبام کی طرف سے ہے اس پر بھی ایمان لانا ویسی ہے جیسے قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے جیسے قرآن سے کوئی مسئلہ ثابت ہو جائے اس پر عمل کرنا ضروری ہے ایسے حدیث سے نبی کی سنت سے کوئی مسئلہ ثابت ہو جائے اس پر عمل کرنا انسان کے لیے واجب اور ضروری ہے مس لہو ماہو ہمارے بتایا کہ جیسے قرآن ہے ویسے حدیث بھی ہے مصر کہتے ہو بہو ہو بہو بل کوئی فرق نہ ہو جس کے اندر اس کو مثل کہا جاتا ہے سیم ذرہ برابر فرق نہیں ہے دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے دونوں پر ایمان لانا واجب اور ضروری ہے فرق صرف یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ اللہ رب العالمین کی طرف سے حدیث کے الفاظ ہمارے نبی کی طرف سے ورنہ دونوں اللہ رب العالمین کی طرف سے وہی ہے دونوں پر ایمان لانا ضروری ہے تو قرآن کو اگر کوئی حدیث کے بغیر سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ گمراہ انسان ہے اور گمراہ بھی کرے گا لوگوں کو اس لیے کہ ہم حدیث کے محتاج ہیں اگر حدیث کی ضرورت نہ ہوتی تو اللہ رب العالمین دنیا کے اندر نبیوں کو نازل نہیں کرتا نبی کی باتوں کو حدیث کہا جاتا اللہ نے ہر امت کو قرآن کی کتاب نہیں دیا تھا ہر امت کو اللہ نے کتاب نہیں دی تھی چند امت کے نبیوں کو اللہ نے کتاب ادا فرمائی تو لوگ کیسے عمل کرتے تھے نبی کی باتوں پر عمل کرتے تھے وہ نبی کی بات وہی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے آتی ہے اس لیے وہی ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے وہ تو جیسے قرآن ہے اللہ کی طرف سے عمل کرنا ضروری ہے ایسے ہی نبی کی باتوں پر بھی عمل کرنا واجب اور ضروری ہے اوب الحماء قرآن دیسی اللہ رب العالمین نے آپ کو بزی کی فرمائی تو حدیث مارگی نے فرمایا جب آپ نے حجت الوداع فرمایا تو حجت الوداع کے اندر آپ نے خطبہ دیا کو اور خطبے کے دوران کیا فرمایا زمانہ کہ خلق اللہ علامہ لرف زمانہ گھوم پھر کر کے اسی حالت پر آ گیا ہے جس حالت پر اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا تھا اسنا اس شہر سال بارہ مہینوں کا ہوتا ہے سال بارہ مہینوں کا ہوتا ہے مینہا اربات الحرم ان میں چار مہینے حرمت والے ہیں سلاست المتوالیات تین مہینے پہ آتے ہیں و و و و و محرم رجب الدی بین شعبان اور رجب مغر جو الخرا اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے رجب کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے اس مہینے کے اندر قتال کرنا لڑائی کرنا حرام کر دیا گیا ہے جنگ کی شروعات نہیں کی جا سکتی ہے لیکن اگر جنگ پہلے سے چلی آ رہی ہے تو اس کے اندر جنگ کی جا سکتی ہے جنگ باقی رہ سکتی ہے لیکن جنگ کی شروعات کرنا یہ شریعت کے لیے حرام قرار دے دیا گیا ہے تو یہ مہینے کی حرمت ہے یہ اور یہ مہینے کی اہمیت اور فضیلت ہے کہ رجب کے مہینے کو اللہ رب العالمین نے حرمت والا مہینہ بنایا باقی اس مہینے میں عمرہ کرنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے ہمارے بھی نے چار عمرے کیے چاروں عمرہ کے مہینے میں تھے لیکن رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنے کی آپ نے فضیلت لوگوں کے سامنے بیان فرمائی اور کہا جو رمضان کے مہینے عمرہ کرتا ہے اس نے گویا کہ میرے ساتھ حج کیا حج کے برابر اسے عجر ملتا ہے حج کے برابر عجر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اس نے رمضان کے مہینے میں عمرہ کر لیا تو اس کو حج کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر اس کے پاس حج کی شرطیں ہوں گی صلاحیت ہوگی استطاعت ہوگی تو اس کے لیے حج کرنا بھی واجب اور ضروری ہوگا یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ عمرے پر انسان کو اللہ براہمی رمضان کے مہینے میں حج کے جیسا برابر عزم دیتا ہے لیکن حج جیسا نہیں ہو جاتا لہذا انسان کے اوپر جب حج کی تمام شرطیں پائی جائیں گی تمام رکاوٹیں دور ہوں گی تو انسان کو حج بھی کرنا اس کے لیے واجب اور ضروری ہوگا ہمارے نبی نے گرچہ رمضان کے مہینے عمرہ نہیں کیا تو کیا مصروف تھے رمضان کے مہینے میں اور آپ کو موقع نہیں مل سکا لیکن آپ نے لوگوں کے سامنے بیان فرمایا کہ رمضان کے مہینے عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کے برابر ہوتا ہے تو رمضان کے مہینے میں فضیلت ہے رمضب کے مہینے کی آپ نے نہ کوئی فضیلت بیان کی کسی حدیث کے اندر اور نہ ہی آپ نے رجب کے مہینے میں کوئی عمرہ کیا دوسری بات جو ہمارے ملکوں کے اندر کی جاتی ہے وہ رجب کی چوبیس تاریخ بائیس تاریخ کو رجب کے کنڈے لوگ بناتے ہیں رجب کے کنڈے کنڈے کہتے ہیں گھڑوں کو یا مٹی کے برتنوں کو ان مٹی کے برتنوں میں وہ لوگ کیا کرتے ہیں کچھ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے تھے حضرت حسین ہمارے ان کے پوتے تھے جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نام پر لوگ نظر و نیاز پیش کرتے ہیں رجب کی بائیس تاریخ رجب کی چوبیس تاریخ ہے یعنی دو دن پہلے کام گویا کہ جنہوں نے کرنا تھا کر لیے ہوں گے وہ لوگ تو رجب کی بائیس تاریخ یہ کام لوگ کرتے ہیں ہمارے ملکوں کے اندر کہ ہستے جعفر صادق کے نام پر لوگ نظر و نیاز پیش کرتے ہیں ان کے نام پر مٹھائیاں شیرینیاں پکوڑیاں یہ ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں مٹی کے گھڑے میں یا برتن کے اندر رکھا جاتا ہے اور لوگ اس کو کھاتے ہیں اور یہاں تک اس کا لوگ اہتمام کرتے ہیں کہ اس کھانے کے بعد یا پہلے انسان ہاتھ دھوتا ہے وہ باہر جا کر کے ہاتھ نہیں دھوتا ہے وہ وہی گھڑی کے اندر کھود دیا جاتا ہے ہاتھ دھلے گا اور وہیں پر پانی گرا دیا جاتا ہے تاکہ پانی کی بے حرمتی نہ ہو لوگ اس قدر اس کا اہتمام کرتے ہیں اور جعفر صادق کے نام پر لوگ یہ نیاز پیش کرتے ہیں اور اس کے موقع پر ایک جھوٹی داستان بھی سنائی جاتی ہے لکڑہارے کی کہ مدینے کے اندر کوئی لکڑہارا تھا بڑا غریب و فقیر تھا اس نے رجب کی بائیس تاریخ کو جعفر صادق کے نام پر نظر پیش مانی نیاز پیش کیا مٹھائیاں پیش کی تو چند مہینوں کے بعد دیکھا یہ گیا کہ مدینے کے اندر اس کی شاندار حویلی شاندار محل تیار ہو گیا یعنی اس کی ساری مرادیں پوری ہو گئی اور اس موقع پر جاب شادی کا لوگ یہ کون بھی پیش کرتے ہیں کہ جو میرے نام پر نظر و نیاز پیش کرے اگر اس کی مراد پوری نہ ہو تو قیامت کے دن میرا گریوان پکڑ سکتا ہے مجھ سے وہ مجھے پکڑ سکتا ہے قیامت کے دن اس طرح کی جھوٹی داستانیں لوگوں کے سامنے بیان کی جاتی حقیقت یہ ہے کہ سب جھوٹی داستان ہے اس داستان کا نہ تاریخ سے کوئی تعلق ہے مدینے کی اور نہ ہی شریعت اور کتاب و سنت سے اس کا کوئی تعلق ہے یہ سراسر جھوٹی بات ہے شرک ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر بدو نیاز پیش کرنا یہ شرک ہے یہ جابر صادق کی طرف جو قول منظور کیا جاتا ہے وہ ان سے بری ہیں اس قول سے کیونکہ جعفر صادق موحد انسان تھے ہمارے نبی کے نوازے حضرت حسین کے پوتے تھے حضرت فاطمہ جو جنت میں خواتین کی سردار ہیں ان کی نسل سے تھے حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ لہذا انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کہ میرے نام پر نظر نیاز پیش کرو انہیں معلوم تھا کہ شرک ہے اللہ کے علاوہ کسی نام پر نظر و نیاز پیش کرنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے اور ایک مواحد کبھی بھی شرک کے لوگوں کو تعلیم نہیں دے سکتا لہذا ان کی طرف یہ بات منسوخ کر دی گئی ہے انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے کہ انہوں نے ایسی بات کوئی کہی ہو کیونکہ معلوم تھا کہ شرک ہے خاندان نبوت سے سب کا تعلق ہے اس لیے یہ ساری باتیں ان کی طرف لوگوں نے منسوخ کر دی ہے قابل غیر پہلو یہ ہے کہ یہ جاور شادی کی زندگی میں عمل لوگ کرتے کرنا شروع کیے جبکہ ان لوگوں کے ہاں جو بھی نیاز پیش کی جاتی ہے مرے ہوئے کے نام پر پیش کی جاتی ہے اس سے بھی آسم آتی ہے کہ یہ ان کا سراسر یعنی سب جھوٹی بات ہے کیونکہ جو بھی نیاز آپ دیکھیں ہمارے ملکوں کے اندر جس کے نام پر بھی نیاز اور فاتحہ یا مدو نیاز کیا جاتا ہے وہ سب کے سب اس شخص کے نام پر جس کی وفات ہو گئی کسی زندہ کے نام پر نیاز اور نظر و نیاز نہیں پیش کیا تھا اور ان کی زندگی نے لوگوں نے شروع کر دیا اس کا مطلب یہ کہ سراسر باطل ہے یہ اور یہ ان کی طرف منسوب چیز ہے انہوں نے ایسی کوئی بات کہی نہیں نہ لکڑہارے کی داستان صحیح ہے نہ کوئی اور چیز صحیح اس کے تعلق سے یہ سب جھوٹی بے سروپا کی باتیں ہیں جو لوگوں کے اندر کیا جاتی کیونکہ شرک ہے اور دین اسلام دینی توحید ہے اس دین کے اندر شرک کی بدعات کی ذرہ برابر کوئی گنجائش نہیں ہے شرک اور یہ چھوٹا شرک نہیں ہے یہ غیر اللہ کے نام پر نظر ماننا غیر اللہ کے نام پر نیاز پیش کرنا یہ اللہ ابامن کے ساتھ وہ شرک ہے کہ اگر توبہ کیے بغیر مر گیا ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا کبھی جنت کے اندر نہیں جائے گا جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی ایسے لوگوں کی چاہے کلمہ پڑھنے والے ہوں چاہے نماز پڑھنے والے ہوں چاہے حج کرنے والے چاہے زکات دینے والے ہوں ہر کام کرے دین کا لیکن اگر توحید ان کے پاس نہیں ہے اور ان کے عمل کے اندر زندگی کے اندر شرک ہے توبہ نہیں کیا جنت انہیں نہیں ملے گی جنت اللہ نے اسے لوگوں پر حرام کر دیا یہ معمولی بات نہیں ہے یہ یہ بہت بڑی بات ہے میرے بھائی ہمارے ملک کے اندر لوگ شرک کو بڑا گناہ سمجھتے ہی نہیں شرک کو معمولی سمجھتے ہیں بدعت و خرافات سے بھی عام جو معاشیت اور نافرمانی اس سے بھی معمولی گناہ سمجھتے ہیں حالانکہ دنیا میں اس کائنات میں اور ہر دین کے اندر نبی کے شرک سے بڑا کوئی گناہ نہیں تھا اس آسمان کے نیچے دھرتی کے اوپر اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے اللہ سے سب سے بڑی نافرمانی اگر کوئی کی جا سکتی ہے تو اللہ رمام کے ساتھ شرک ہے اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں دنیا کے اندر لوگ اس گناہ کو بڑا گناہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے لوگوں کے یہاں کوئی اور بڑا گناہ چوری کر لینا بیمانی کر لینا ڈکیدی کر لینا رشوت کر لینا اس کو سب سے بڑا گناہ سمجھتے ہیں شراب پی لینا یقیناً سب بڑے گناہ ہیں لیکن ان گناہوں کی مفرت ہو سکتی ہے اگر انسان نے توبہ نہیں کیا تو بھی اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتا ہے لیکن شرک اگر انسان مر گیا توبہ نہیں کیا اس کی مفرت نہیں ہوگی ان اللہ علیہ کا بھی وہ فرما گنا زا اللہ شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا اللہ معاف کر سکتا دیگر گناہ کو یعنی ان لوگوں کے لیے جو دیگر گناہ کے شرک کے علاوہ توبہ کیے نہیں وہ بغیر توبہ کے مر گئے اگر سچی توبہ کر لی انہوں نے شادی اور سچی توبہ توبت رسوخ کر لیا تو اللہ ان کو معاف کر دیا یہ ان لوگوں کے تعلق سے ہے جنہوں نے بڑا گناہ کیا لیکن توبہ نہیں کیا ان کی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ ان بڑے گناہوں کو چاہے تو معاف کر دے چاہے نہ معاف کرے اور سزا ان کو دے جہنم کے اندر اور جو اللہ نے سزا متعین کی ہوگی وہ سزا کاٹنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ جنت ان کو جنت کے اندر لے کر کے آئے گا لیکن شرکیہ مرا مر گیا بغیر توبہ کے ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا کبھی جنت کے اندر وہ نہیں آ سکتا اللہ کے سور کی مما تو النار جو مرا اس حالت میں کسی نے کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا ہوگا جہنم میں جائے گا شریک بلّہ دخل الجنہ اور اس حالت میں مر گیا نے کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا وہ جنت میں ضرور جائے گا بخاری سے مسلم تھے کے مزدور نبی کائنات کی کا فرمان ہے آپ کی حدیث ہے جس نے شرک درا برابر کیا اور جہنم کے اندر جائے گا وہ نہیں توبہ کیا اور جس نے شرک نہیں کیا وہ ضرور جنت کے اندر ایک دن ضرور جائے گا اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر جہنم کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا ہے جو شرک نہ کرے شرک کرنے والوں پر جنت ہمیشہ حرام ہے ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوتی ہے یہ شرک ہے لہذا جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اس سے بری ہیں اور ان کا اس قول سے ذرا برابر بھی کوئی تعلق نہیں ہے اور اگر گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا جائے اس بدعت کا تو اس کے اندر ایک اور پہلو ہے وہ پہلو یہ ہے کہ رجب کی بائیس تاریخ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے بیس سال تک خلافت کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد اور حضرت حسن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت سے دستبرداری کے اعلان کے بعد بیس سال سن چالیس ہجری سے لے کر کے سن ساٹھ ہجری تک انہوں نے بیس سال تک خلافت کی عدل و کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتبی وہی ہے قرآن کے لکھنے والے یہ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں نا اس کے لکھنے والے تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جو کتاب تھے تقریباً چالیس پچاس کے کی تعداد میں قرآن کے لکھنے والے تھے انہیں میں سے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ہمارے نبی کی برادر نسبتی ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کے ماموں ان کی بہن کی شادی تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی بہن مومنین ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امیر معاویہ بیس سال تک جنہوں نے خلافت کی ہے ادر و انصاف کے ساتھ جن کی بردماری جن کا جو انصاف پوری دنیا کے اندر معروف و مشہور ہے ابیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رجب کی بائیس تاریخ ان کی وفات کی تاریخ ہے اور جو شیعہ ہیں روافظ ہیں خوارج ہیں وہ سب کے سب ابن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے نفرت کرتے ہیں اس لیے انہوں نے جعفر صادق جن کا اس مہینے سے ذرا برابر کوئی تعلق نہیں ہے نہ جعفر صادق اس مہینہ میں پیدا ہوئے نہ ان کی وفات ہوئی نہ اس مہینے میں ان کی شادی ہوئی نہ اور کوئی بڑا کام ان کی زندگی میں اس مہینے کے اندر پیش آیا وہ جعفر صادق کا نام لے کر کے ان کا نام چشمہ کر کے زبردستی اس بدعت کو مسلمانوں کے اندر انہوں نے رائج کیا کیونکہ جعفر صادق کے بعد جو روافظ تھے دو گھنٹوں میں تقسیم ہو گئے ان کے بیٹے کا نام تھا اسماعیل اسی کی طرح نسبت کرتے ہوئے لوگ اسماعیلیہ ہو گئے اسماعیلیہ یہ بڑا خطرناک فرقہ ہے یہ سارے اہل بدعت خطرناک ہیں لیکن انتہائی خطرناک لوگ ہیں اسماعیلیہ ہمارے ہندوستان کے اندر پاکستان بنگلہ دیش ملکوں میں جن کو آگا خانی اور بوہرا کہا جاتا ہے یہ ہے اسماعیلیہ آپ دیکھیں ان کی دشمنی مسلمانوں کے لیے کتنی سخت ہوتی ہے ان کا دین الگ ہے ان کا دھرم الگ ہے ان کی مسجد الگ ان کا نماز الگ نماز الگ ساری چیزوں کی الگ ہے ان کی کتاب الگ ہے ان کی حدیث الگ ہے سب کچھ ان کا الگ ہے تو ان کو اسماعیلیہ کہا تھا ان کے بیٹے اسماعیل تو ان کی طرح نسبت کرتے ہیں اسماعیلیہ دوسرے بیٹے ان کا نام تھا موسا کاظم موسا کاظم کی طرف نسبت کیا ان کو کہا جاتا ہے امامیہ امامیہ اسنا شریعہ آج جو ایران ہے اس کا وہاں کے لوگ یہی ہیں اسناشریہ امامیہ شریعہ بارہ اماموں کے قائل ہوئے اور بارہ امام ان کے معصوم ہیں معصوم ان سے غلطی نہیں ہو سکتی ان سے غلطی نہیں ہو سکتی نبیوں سے اونچا درجہ یہی بارہ امام پوری دنیا چلاتے ہیں ان کے ان کے عقیدے کے مطابق ان کے عقیدوں کے مطابق یہی بارہ امام پوری دنیا چلاتے ہیں کھلا ہوا قطر اور شرک ہے ان کے عقیدوں کے اندر یہ جو رافضی ہیں امامیہ اسماشیہ اسماعیہ جو بھی لوگ ہیں تو دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئے اس لیے جعفر صادق کا نام لیا تاکہ دونوں دھڑے کے لوگ اس بدعت کو منا سکیں اس کے اندر شریک ہو سکے اگر موسا قاضی کے نام سے رکھتے تو وہ فرقہ نہیں مانتا اگر اسماعیلیہ کے نام سے رکھتے تو یہ فرقہ نہیں مانتا اس لیے جعفر صادق کا نام زبردستی چسپا کیا گیا جبکہ ان کا اس مہینے سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ اصل کہانی ہے کہ ہفتے امیر معاویہ رضی اللہ کے وفات کی تاریخ ہے کے بائیس تاریخ اور یہ سب ان کے کھلے ہوئے دشمن ہیں ان سے نفرت کرتے ہیں ان کو مسلمان تک نہیں مانتے ہیں کافر کہتے ہیں جہنم خراب دیتے ہیں اس لیے ان کی وفات پر جشن مناتے ہیں خوشی مناتے ہیں مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں شیریاں تقسیم کرتے ہیں کچوڑیاں اور پکوڑیاں بناتے ہیں جن گوشت کھانا ان کے لیے حرام ہوتا ہے اگر اور گہرائی کے ساتھ جائیں اس کے پیچھے ایک چیز اور نظر آتی وہ یہ ہے کہ ہندوؤں کی نقالی کے اندر کی جاتی ہے ہندوؤں کے ہاں برہمن جو کی اونچی ذات کا ہوتا ہے وہ سال میں ایک مرتبہ ستیہ نارائن کی کہانی سناتا ہے ستیہ مانے ہوتا سچا اور نارائن نام ہے اس کا اس کی کہانی سنا جاتی ہے جیسے یہ لوگ صادق جعفر کا نام ہے صادق مانے سچا اس کی کہانی سناتے ہیں اور ان کے ہاں بھی جب یہ کہانی سنائی جاتی ہے ہندوؤں کے ہاں غیر مسلموں کے ہاں تو اس دن گوشت کھانا منع ہوتا ہے گوشت کھانے والا اس کے اندر شریک نہیں ہو سکتا ہے وہی چیز لوگوں کے یہاں بھی ہے کہ جب وہ رجب کی بائیس تاریخ کو کنڈے بنائیں گے اس میں گوشت نام کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی نہ گوشت تقسیم کر سکتے نہ گوشت کھانے والا شریک ہو سکتا ہے یہ مٹھائیاں یا میٹھی میٹھی چیزیں لوگوں کے درمیان تقسیم کی جاتی ہے تو اب یہ بھی اس کے پیچھے بہت بڑی حقیقت ہو سکتی ہے کہ ہندوستان میں کہ ہم سب ایک ہیں سب بھائی بھائی ہیں کوئی فرق نہیں ہے تمہارے یہاں یہ ہمارے یہاں اس طریقے سے ثابت کرنے کے لیے انہوں نے اس طریقے کا بھی ایجاد کیا اس لیے آپ دیکھیے جو قبر پرست لوگ ہیں بدہات اور شرک کرتے ہیں اکثر چیزوں نے ہندوؤں سے آئی ہوئی ہیں ان کے یہاں پرساد ہوتا ہے مزاروں مزار مزاری مسلمانوں کے ہاں جو ہے پرساد کے علاوہ اس کا جو ہے کوئی اور نام دیا جاتا ہے جو بازاروں پر اور قبروں پر چڑھاتے ہیں اور لا کر کے لوگوں کے درمیان تقسیم کرتے ہیں پتہ نہیں کیا نام ہے کبھی ذہن سے اتر گیا تو اس طریقے آپ دیکھیں گے ان کے یہاں پھول مالائیں چڑھائی جاتی ہیں قبروں پر ان کے یہاں بھی چڑھائی جاتی ہیں ان کے یہاں بھی جو چادریں چڑھائی جاتی ہیں ان کے یہاں بھی چادریں چڑھائی جاتی ہیں ان کے یہاں بھی دیکھیے نذرانے پیش کیا جاتے ہیں خون چڑھایا جاتا ہے مندروں کے اندر جانور دبا کیے جاتے ہیں ان کے یہاں بھی کیا جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں اسی لیے دیکھا دیکھی ان لوگوں نے چیز ایجاد کیا چاہے اس کا تعلق اس سے ہو یا اس کا تعلق کسی اور چیز سے ہو کہنے کا مقصد یہ کہ سراسر حرام ہے یہ یہ ناجائز ہی نہیں بلکہ یہ شرک ہے یہ ناجائز تو ہی ہے یہ شرک ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے یہ غیر اللہ کے نام پر لوگوں نے یاد پیش کرنا لہٰذا جو واحد مسلمان ہوگا کبھی ایسا نہیں کر سکتا تیسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ رجب کی ستائیس تاریخ کو معراج کی رات مانتے ہیں اور اس دن جشن مناتے ہیں گھروں کو سجاتے ہیں ہمارے ملکوں سے بہت سارے قافلے آئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے اس لیے آئے ہیں کہ معراج ہم منائیں گے مکہ کے اندر جہاں معراج کا واقعہ پیش آئے گا بڑی بڑی رقمیں لوگ بیٹھتے ہیں ٹریول والے ایجنٹ والے کہ میرا آج کی رات میں ہم آپ کو مکہ لے کر کے چلیں گے مکہ رہیں گے آپ لوگ خوب پیسے دیتے عمرہ کرنے آتے ہیں کہ ہمارا عمرہ زیادہ قبول ہوگا اور لوگ یہ سمجھ کر کے کہ میرا آج کی رات ہے لوگ آدمی جشن مناتے ہیں ہمارے یہاں لوگ جشن مناتے ہیں گھروں کو سجاتے ہیں دکانوں کو سجاتے ہیں کنکوں میں لگاتے ہیں یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں بالکل جائز یہ ساری چیزیں کس تاریخ کو واقعہ پیش آیا اس کے بارے میں کوئی حتمی تاریخ اور حتمی رائے محدثین یا مورخین کی نہیں پائی جاتی ہے علماء کی شے اقوال نہیں دیتا سے اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ رجب کی ستائیس تاریخ کو نبوت کے دسویں سال واقعہ پیش آیا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے ستائیس رجب کا واقعہ ہی نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نبوت کے دسویں سال ماہ رمضان ذرا غور سے میری بات سن لیجیے گا ماہ رمضان میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فات ہے نبوت کے دسویں سال ماہ رمضان میں اور جب تک حضرت خدیجہ زندہ تھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی معراج کا واقعہ پیش نہیں آیا تھا معراج کا واقعہ حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد پیش آیا ہے اس سے پہلے نہیں آیا ابو طالب کی وفات ہو گئی تھی حضرت خدیجہ کی وفات ہو گئی تھی اس کے بعد معراج کا واقعہ پیش آیا اور طائف کا واقعہ ہو گیا تھا کہ آپ طائف میں گئے تھے دعوت لے کر کے دین وہاں کے لوگوں نے آپ کی دعوت قبول نہیں کی نہ صرف قبول نہیں کیا بلکہ آپ کو مارا بھی ستایا بھی آپ کے جسم مبارک سے خون نکل نکل کر کے آپ کے قدم مبارک کے اندر جم گیا آپ بے ہوش ہو کر گر بھی پڑے اس کے بعد کا یہ واقعہ ہے اور اس بات پر تمام مرخین کا اتفاق ہے کہ حضرت خدیجہ کی وفات نبوت کے دسویں سال رمضان کے مہینے میں ہوئی لہذا یہ کہنا کہ نبوت کے دسویں سال رجب کی ستائیس تاریخ واقعہ پیش آیا ایسا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ رجب رمضان سے دو مہینہ پہلے آتا ہے بات سمجھ آئی نا اس لیے یہ کہنا کہ ستائیس رقم کو واقعہ پیش آیا غلط ہے یہ امام اور بہت بڑے علامہ ہمارے شیخ صبر الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں کتاب لکھے رحیط المختوم انہوں نے اس کتاب کے اندر یہ بات بیان کی ہے کہ یہ قول صحیح نہیں ہو سکتا ہے کہ رجب کی نبوت کے دسویں سال رجب کے مہینے میں واقعہ پیش آ سکتا ہے رجب کو کیونکہ جب تک حضرت خدیجہ زندہ تھی معراج کا واقعہ پیش نہیں تھا آیا تھا اور معراج کی رات میں نماز اللہ اقبالیہ نے فرض کی اس سے پہلے نماز فرض نہیں تھی لہٰذا اس کے بعد کا واقعہ ستائیس رجب کا واقعہ نہیں ہے چلے مان لیا جائے کہ ستائیس رجب کو پیش آئے کوئی نہ کوئی تعریف تو تھی لیکن کیا ہمارے نبی نے کبھی منایا اس کو مکہ کے اندر یہ واقعہ پیش آیا مکہ کے اندر بعد آپ مدینہ آئے مدینہ دس سال آپ رہے کیا دس سالوں میں کسی رات آپ نے جشن منایا اس رات کا آپ نے خصوصی اہتمام کیا اس رات جا کر کے آپ نے عمرہ کیا یا کوئی خاص عبادت کی آپ کے بعد آپ خلفائے عاجین ہیں جن کی سنتوں کو لازم پکڑنے کے لیے کہا گیا کیا انہوں نے کچھ ایسا کیا نہیں کیا کبھی بھی اما جو مطلب جو امہ معتمدین ہیں یا اس طریقے سے جو سلم سالین کبھی انہوں نے اس رجب کی بائیس تا ستائیس تاریخ کو کوئی جشن نہیں بنانا کسی خوشی کا انہوں نے اظہار کیا لہٰذا یہ بدعت ہے یہ حرام ایسا کرنا حضرت عائشہ کا فرمان ہے کہ اللہ کے فرماتے ہیں منا حدافی امرنا ہادام علیہ سمن فوارت دون جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری شریف سے کر کے وہ مردود ہے مردود ہے وہ جو بدعت کرے گا وہ مردود ہوگا سنت پر رہے گا وہ مردود نہیں ہوگا ہمارے یہاں سنت پر رہنے والوں کو کہتے ہیں نہ فاتحہ نہ درود مر گیا مردود وہ مردود نہیں ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہے مردود کون ہے جو فاتحہ درود کرے جو بدعات کرے وہ مردود ہے اللہ کے کی صاف حدیث مردود ہے وہ خود مردود ہے اس کا عمل بھی مردود ہے جو بدعت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو واپس کر دے گا اس کی پیشانی پہ مار دیا جائے گا نبی قیامت کے دن اپنے حوصلے سے لگا دیں گے جاؤ تمہارے لیے ہمارے حوصلے سے نہیں ملے گا تم نے میرے بعد دین کے اندر نئی نئی چیزیں پیدا کر دی تھیں وہ مردود ہوتا ہے واحد مردود نہیں ہوتا واحد مقبول ہوتا ہے واحد جنسی ہوتا ہے واحد اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ شرف اور کی فضلت والا امر بندہ ہوتا ہے وہ وہ مردود نہیں ہوتا یہ جو بداتی ہوتا ہے جو شرک کرنے والا تو وہ مردود ہوتا ہے واحد کبھی مردود نہیں ہوتا نہ اس کا عمل مردود ہوتا ہے تو کہنے کا مقصد ہے کہ بدعت ہے یہ اور بدعت گمراہی ہوتی ہے گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جاتی ہے اللہ رب نے فرمایا عمایا فتنا بیدا العلیم کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ فتنے سے دو چار ہو جائے یا کسی دردناک عذاب کے دن کو داخل کر دیا جائے ملوث کر دیا جائے فتنے میں پڑھ سکتے اسے آپ دیکھیے جو اہل بداد و خرافات ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے فتنوں کے اندر ملوث رہتے ہیں فتنے میں جلدی پڑ جاتے ہیں لیکن جو کتاب و سنت پر صلیف صالحین کے منہج کے مطابق کاربند ہوتا فتنہ آ کر کے گزر جاتا ہے فتنے کے اندر نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظ کرواتا ہے ایسے لوگ فتنہ فتنے کا معنی اگر شک لیا جائے تو اس لوگ شک بھی کرتے ہیں اور اگر فتنہ کا مراد یہ لیا جائے کہ جو فتنے آتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان ایسے بندوں کی محدین کی ایسے موقع پر کی حفاظ کرتا ہے اور فطروں میں اللہ اقبال حفاظ کرتا ہے اور اس طریقے سے فطروں سے اپنے آپ کو بچا لے جاتے ہیں تو میرے بھائیوں یہ بدعت ہے یہ ستائیس رجب کو شبے میں بنانا آپ شب معراج بنائیں گے کوئی شب بدر بنائے گا کوئی شب فتح مکہ بنائے گا کوئی شبے حدیبیہ کوئی کیا کیا پورا دن بداخ ہو جائے گا اور وہی ہوا لوگوں نے اسے کیا کہ پورے دین کو بداخ بنا دیا کوئی مہینہ ایسا نہیں گزرتا جس مہینے کے اندر کئی بدرتے لوگ ہمارے ملکوں کے اندر نہ کرتے ہیں لوکت اللہ جو دین آیا ہی تھا توحید کو قائم کرنے کے لیے شک اور بدعت اور خرافات کو کلا کمن کرنے کے لیے رسم و رواج کو ملیامیٹ کرنے کے لیے آج وہی دین کے ماننے والے رسم و رواج اور بدعت و خرافات کے اندر اس طریقے سے گرفت ہو اس طریقے سے ملوث ہو گئے ہیں کہ اسلام کا جو صاف و شفاف چہرہ تھا آج بھی مقدر ہو گیا ہے اصلی جو چہرہ تھا آج لوگوں نے بدعت و خرافات کے طویل اور خلیج پردوں سے اس کے چہرے کو اس طریقے سے مقدر کر دیا ہے کہ اصلی اسلام کیا نقل اسلام کیا ہے ایک عام انسان کو سمجھ نہیں آتا توبہ کیجیے بدعت اور فرحات سے دوری اختیار کیجیے نبی کی سنتیں ہمارے لیے کافی ہیں اور جو سنتوں پر عمل کر لے گیا اس کے لیے نجات ہی سفید نو ہے اور جو بدعت و خرفات جائے گا وہ جا کر کے جہنم کے اندر جا گرے گا اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بھی دور ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہر طرح کی بدعت سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کی سنتوں پر صحابہ کرام کی سنتوں پر قائم و دائم رکھے اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے شرک و سے محفوظ امین و صلی اللہ محمد وبارک اللہ علیہ الرقان ادیم و نفان اللہ کو بلاۃ الفکر حکیم ان تعالیٰ جواب ان القبر الرحیم